استغفار کے بعض مسائل اور مقامات بس یہ موضوع کسی حد تک مکمل ہوا اور اس میں ایک آیات مبارکہ رہ گئی اس آیات مبارکہ سے استغفار کے کئی مسائل اور مقامات معلوم ہوتے ہیں اس لیے اچھا ہے کہ پہلے آیات مبارکہ ہی پڑھ لیں یہ دیکھیں پانچواں پارہ صورت النساء آیت چونسٹھ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ترجمہ اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو آپ کے پاس آتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا رحم کرنے والا پاتے آپ اس آیت کی مکمل تفسیر پڑھیں تو کئی احکامات معلوم ہوں بس اتنا سمجھ لیں کہ جب کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو انسان فوراً خود بھی استغفار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندو سے بھی اپنے لیے استغفار کرائے اسی طرح جو دین کے پیشوا ہیں ان کے پاس اگر گناہ گار لوگ استغفار کراتے ہوئے آئیں اور ان سے اپنے لیے استغفار کی درخواست کریں تو وہ ان کے لیے استغفار کر لیں یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگیں یہ دو مسئلے تو بالکل واضح ہو معلوم ہو گئے استغفار کی درخواست کرنے والوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنا گناہ بھی بتائیں خصوصاً آج کل جب کہ فساد عام ہے اپنا گناہ نہ بتائیں صرف استغفار کی درخواست کریں کیونکہ معلوم نہیں کہ سامنے والا کتنے ظرف کا ہے بعض لوگ اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ ان کو اگر کسی کا ایک گناہ بھی معلوم ہو جائے تو زندگی بھر اپنا دل اس سے صاف نہیں کر سکتے خواہ و توبہ کر کے صدیقین کے مقام تک پہنچ چکا ہو اور اس کا وہ گناہ بھی نامہ اعمال میں نیکی بن چکا ہو اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی استغفار کی درخواست لے کر آئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تو آپ اس سے اس کا گناہ نہ پوچھیں اور نہ ہی اس ٹوپ میں پڑھیں کہ یہ کون کون سے گناہ کرتا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ کتنا اچھا مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے استغفار کرانے آیا ہے اور میں کتنا ناقص ہوں کہ مجھے اپنے گناہوں کی معافی کی فکر ہی نہیں الحمد اس موضوع کا خلاصہ مکمل ہوا قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کا احاطہ بھی ممکن نہیں بس اپنی سی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور نافع بنائے اگر کسی مسلمان بھائی یا بہن کو اس سے فائدہ ہو تو وہ بندہ کے لیے ایمان کامل اور حسن خاتمہ کی دعا اور استغفار کر دے احسان ہوگا اللہ مغفلی ولی والدیہ ولی المکمین یوم یقوم الحساب